وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے ہمیں نشانات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں ہم نے سمودیوں کو بطور نشان کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم تو لوگوں کو صرف دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے منکرین کے لیے تباہی ہے وہ نوشتہ جو لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ حکم جو جاری کر دیا گیا ہے اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ گنہ گاروں کی بستیاں یقیناً ویران کر دی جائیں گی یا تباہی کے قریب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو جائیں گی اس میں ہماری جانب سے کوئی ظلم نہ ہوگا بلکہ ان کے اپنے کرتوت کا خمیازہ ہوگا ان کے اعمال کا وبال ہوگا رب کی آیتوں اور اللہ کے رسولوں سے سرکشی کرنے کا پھل ہوگا نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانا عذاب کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کے تابع ہوا تھی بعض مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے وغیرہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ پر ایمان لائیں تو آپ اس صفا نامی پہاڑ کو سونے کا کر دیجئے ہم آپ کی سچائی کے قائل ہو جائیں گے رسول اللہ پر وہی آئی کہ اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہو تو میں اس پہاڑ کو ابھی سونے کا بنا دیتا ہوں لیکن یہ خیال رہے کہ اگر پھر بھی یہ کفار و مشرقین ایمان نہ لائے تو اب انہیں مہلت نہ ملے گی فی الفور عذاب آ جائے گا اور تباہ کر دیے جائیں گے اور اگر آپ کو انہیں تاخیر دینی اور سوچنے کا موقع دینا منظور ہے تو میں ایسا نہ کروں رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میں انہیں باقی رکھنے میں ہی خوش ہوں یہ روایت تفسیر ابن جرید قبری کی ہے مستد احمد میں اتنا اور بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ باقی کی اور پہاڑیاں یہاں سے کھسک جائیں تاکہ ہم یہاں کھیتی باڑی کر سکیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی مستد احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی جبر علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صبح ہی کو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا لیکن اگر پھر بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا تو اسے وہ سزا ہوگی جو اس سے پہلے کسی کو نہ ہوئی ہو اور اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں ان پر توبہ کے اور رحمت کے دروازے کھلے چھوڑوں رسول اللہ نے دوسری شک اختیار کی یعنی اے اللہ ان پر توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہنے دیجیے مستد ابی اعلیٰ میں ہے کہ یہ آیت وہ وہاشیر تقل اقربین یعنی سورہ شعرا کی آیت نمبر دو سو چودہ جب اتری یعنی اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجیے تو تعمیل ارشاد کے لیے رسول اللہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے اے بنی عبد مناف میں تمہیں ڈرانے والا ہوں قریش مکہ کے مشرقین اور کفار یہ آواز سنتے ہی جمع ہو گئے پھر کہنے لگے سنیے آپ اے محمد نبوت کے مدعی ہیں سلیمان علیہ السلام نبی کے تابع ہوا تھی موسا علیہ السلام نبی کے تابع دریا ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے آپ بھی نبی ہیں اللہ سے کہیے کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹوا کر زمین قابل زراعت بنا دے تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں یہ نہیں تو ہمارے مردوں کی زندگی کی دعا اللہ سے کر دیں کہ ہم اور وہ مل کر بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں یہ بھی نہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنوا دیں کہ ہم جاڑے گرمیوں کے سفر سے نجات پائیں اسی وقت رسول اللہ پر وہی اترنی شروع ہو گئی اس کے خاتمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا تھا مجھے اس کے ہو جانے میں اور اس باب میں کہ دروازے رحمت میں چلے جاؤں اختیار دیا کہ ایمان اسلام کے بعد تم رحمت الہی سمیٹ لو یا تم یہ نشانہ دیکھ لو لیکن پھر نہ مانو تو گمراہ ہو جاؤ اور رحمت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں تو میں تو ڈر گیا اور میں نے در رحمت کا کھلا ہونا ہی پسند کیا کیونکہ دوسری صورت میں تمہارے ایمان نہ لانے پر تم کو وہ عذاب اترتے جو تم سے پہلے کسی پر نہ اترے ہوں اس پر یہ آیتیں اتری اور آیت ولو ان قرآن سیرت نازل ہوئی یعنی سور رات کی آیت نمبر اکتیس نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں یعنی آیتوں کے بھیجنے اور منہ مانگے معجزوں کے دکھانے سے ہم عاجز تو نہیں بلکہ یہ ہم پر بہت آسان ہے جو آپ کی قوم اے نبی چاہتی ہے ہم انہیں دکھا دیتے ہیں لیکن اس صورت میں ان کے نہ ماننے پر پھر ہمارے عذاب نہ اٹکتے اگلوں کو دیکھ لیجئے کہ اسی میں برباد ہوئے چنانچہ سورہ معدہ کی آیت نمبر 115 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں تم پر دسترخوان اے عیسیٰ کے ساتھیوں اتار رہا ہوں لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا اسے ایسی سزا دی جائے گی جو اس سے پہلے کسی کو نہ ہوئی ہو سمودیوں کو دیکھو کہ انہوں نے ایک خاص پتھر میں سے اونٹنی کا نکلنا طلب کیا صالح علیہ السلام ان کے نبی کی دعا پر وہ نکلی لیکن وہ نہ مانے بلکہ اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دیں رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے جس پر انہیں تین دن کی مہلت ملی اور آخر غارت کر دیے گئے ان کی یہ اوٹنی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک نشانی تھی اور اس کے رسول صالح علیہ السلام کی صداقت کی علامت تھی لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کفر کیا اور اس کا پانی بند کیا بالآخر اسے قتل کر دیا جس کی پاداش میں اول سے لے کر آخر تک سب مار ڈالے گئے اور اللہ تعالیٰ غالب کی پکڑ میں آ گئے آیتیں صرف دھمکانے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ عبرت و نصیحت حاصل کر لیں تفسیر ابن جریر میں ابن مسعود رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ آپ کے زمانے میں کوفے میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی جانب جھکو تمہیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے عمر رضی اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کئی بار جھٹکے محسوس ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے دیکھو اگر اب ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزائیں کروں گا علیہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سورج چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت و حیات سے گہن میں نہیں آتی یعنی کسی کے مر جانے یا پیدا ہونے پر سورج گہن یا چاند گہن نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں جب تم یہ دیکھو یعنی سورج گہن یا چاند گہن تو اللہ کا ذکر دعا اور استغفار کی طرف جھک پڑو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والے کوئی نہیں کہ اللہ کی لونڈی غلام زنا کاری کریں اے امت محمد اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند ہیں اور اسی غیرت کی وجہ سے وہ کسی بندے یا بندی کو زنا کاری میں مبتلا دیکھنا پسند نہیں فرماتے اور اگر اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کی وہ باتیں جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل اور تمہارے علم سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں اگر انہیں پورے طور پر تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دے تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو گے